کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے اور یہ جو ہمارے ریلیجن کا نام ہے اسلام یہ اسلام نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے ہم کو دیا گیا ہے ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں یا ہمارا اپنا چوز کیا ہوا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام ہمیں دیا خود قرآن کریم اعلان کرتا ہے الْإِسْلَامِ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ریلیجن اور مذہب ہے وہ اسلام ہے اور ایک عجیب بات مذہب اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام کا جو نام رکھا گیا ہے وہ اسلام کے بلیف کی وجہ سے اسلام کے پرنسپلز کی وجہ سے اسلام کے عقائد کی وجہ سے اس کو سامنے رکھ کر اس کا نام اسلام سلیکٹ کیا گیا ہے میں ذرا اس کو تفصیل سے بیان کروں کہ دیکھو دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا جو نام سلیکٹ کیا گیا ہے یا تو کسی اس ریفارمر کی وجہ سے کہ جس نے اسے فارم کیا اسی کے نام سے مذہب کا نام رکھ دیا یا دائی اول کو سامنے رکھ کر اس کا نام رکھ دیا یا کسی قبیلے وطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھ دیا یا کسی نسل اور نسب کی طرف رکھتے ہوئے نام رکھ دیا یہ دوسرے مذاہب کا حال ہے فار ایگزامپل جیوس کو یہودی کہا جاتا ہے یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا یہودہ اور اسی کی طرف بنو اسرائیل کی نسبت کرتے ہوئے اب ان لوگوں کو یہودی کہا جانے لگا کرسچنز کو عیسائی کہتے ہیں کیوں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پروفٹ ان میں آئے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے دھرم کو مذہب کو عیسائی کہا جانے لگا اسی طریقے سے بدھ مذہب کے ماننے والے کو بدھسٹ کہتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے جو ریفارمر ہے گوتم بدھ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بدھسٹ کہا جانے لگا ہندوؤں کو ہندو کہا جاتا ہے ہندوستان ملک کی طرف نسبت کر دے اور ان کو ہندو کہا جانے لگا اسی طریقے سے کبھی کبھی کسی خاندان کی وجہ سے یا کسی نسل کی وجہ سے بھی نسبت کر دی گئی جیسے ہندوؤں میں ایک ایک گروپ ہے جن کو جین کہا جاتا ہے تو وہ جینی لوگ ہیں ان کی اپنی ایک نسل ہے یہ جینی اس سے ان کا نام جین پڑ گیا یہ پارسیوں کو پارسی کہتے ہیں ایکچولی پارسی فارس سے بنا ہے فارس ایران کو کہا جاتا ہے وہ ایران کے آتش پرستوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان لوگوں کو پارسی کہا جانے لگا برہمن ایک ذات کا نام ہے اور ان برہمنوں کی طرف نسبت نسبت کرتے ہوئے برہمنیت کے قائلین کا کی طرف نسبت کر دی گئی کسی وطن کی طرف نسل کی کی کی کی طرف طرف طرف قوم علاقے اس نسبت کر کے ان کا نام رکھ دیا گیا لیکن قربان چاہیے مدب اسلام پر کہ اسلام کا معنی آتا ہے اللہ کے سامنے گردن جھکانا مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا کے سامنے گردن جھکاتا ہے تو جو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے بلیف ہے جو وحی الہی سے ہمارا رشتہ ہے اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مذہب مذہب کو اسلام کہا گیا خدا کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا میرے بھائیوں یہ اسلام جو ہم تک آیا ہے دو سورسز ہے دو ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ اسلام انہی دو سورسز کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے فرسٹ سورس پہلا واسطہ یہ سورس ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم دیا اور وہ لے کر آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو پہلا ذریعہ اور واسطہ اور سورس ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قرآن آ گیا وہ اسلام آ گیا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو سنایا اور وہ لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور انہی کی برکت ہے کہ یہ مذہب ہم تک بھی پہنچا اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتا رہے گا تو جو سیکنڈ ذریعہ اور واسطہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا واسطہ ہے یہ دو سورسز ہے یہ دو واسطے ہیں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ اسلام قیامت تک پھیلتا رہے گا سورس نمبر ون حضرت جبرائیل علیہ السلام دو السلام سورس نمبر ٹو صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین اور یہ جو پہلا واسطہ ہے یا دوسرا واسطہ ہے جب کبھی بھی لوگوں نے پر اوبجیکشن کیا اعتراض کیا یا انگلی اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں کہا کہ تم ڈیفنس کرو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں بھیج بھیج کر ان دونوں سورسز کیا ڈیفنس کیا ہے اور ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی اوبجیکشن ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین پر بھی ہوا لیکن جب بھی آبجیکشن ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ان دونوں سورسز پر جو جو ہوئے کھڑے رہ کر سامنا کیا ہے اور ان لوگوں کو جواب دیا اور ایسا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان دونوں سورسز پر آبجیکشن کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا دیکھو پہلا واسطہ ہے جبرائیل علیہ السلام کو ان پر آبجیکشن کر رہے ہیں کون یہودی یہودیوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے ہمیں آبجیکشن ہے جبرائیل پر اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لائے تو ہم مان لیں گے لیکن ہماری جو دشمنی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے ہے ہمارا جو جھگڑا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہے کہ ہم جبرائیل سے خوش نہیں ہے کیونکہ جبرائیل وہ فرشتے ہیں کہ جو بنو اسرائیل پر عذاب لے کر آئے تھے تو چونکہ انہوں نے بنو اسرائیل پر عذاب کو یہ لے کر آئے ہیں اس بنا پر ہمیں ان کے اوپر آبجیکشن ہے جب جبرائیل علیہ السلام پر اوبجیکشن کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے بلکہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ڈیفنس کیا اور آیات کریمہ نادل ہو گئی پہلا پارا سور بقرہ 97 نمبر کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُل من کان عدو اللہ جبرائیل فَإِنَّهُ عَدَسَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقا لما بین یدی و ہدا و بشرا للمؤمنین آیت کریمہ نادل ہو گئی کہ نبی کہہ دو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جبرائیل کے دشمن ہیں اور جبرائیل سے ہماری انیمیٹی ہے تو سن لو اللہ کہتا ہے کہ یس جبرائیل ہی وہ واسطہ تھے کہ جن کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کریم کو نادل کیا گیا اور یہ اللہ کا آرڈر تھا اور اللہ کے حکم سے آیا ہے قرآن اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی جو اگلی کتابوں میں بیان کی گئی قرآن تو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اللہ ڈیفینس کر رہا ہے کہ تم میرے جبرائیل پر اوبجیکشن کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفنس ہوا اور اتنا ہی نہیں آگے فرمایا اللہ نے من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبرائیل و میکال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوب لِلْكَافِرِينَ کہ جو جبرائیل کا دشمن بنے گا اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن ہوں تو جبرائیل علیہ السلام تو وہ سورس ہے جس سے اسلام اور قرآن آیا ہے لہذا ان پر انگلی ڈال دو پورے اسلام پر آبجیکشن ہوگا پورے قرآن پر آبجیکشن ہوگا سارے احکام پر آبجیکشن ہوگا اس لیے اس سے ڈیفینڈ کرنا ضروری تھا اللہ نے خود کر دیا بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جبرائیل اپنے فرشتے کی کیا تعریف کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں انہو لقول رسول کریم ذی قوت اندہ ذی العرش مکین مطاعن سم امین اللہ فرماتے ہیں ارے یہ جو قرآن لے کر آ رہے نا وہ تو میرا شریف پیمبر میرا شریف امبیسیڈر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ اسے لے کر آ رہے ہیں اور میرے جبرائیل کیسے ہیں قرآن نے پہلے کہا رسول ان کریم اور رسول سے یہاں پر مراد جبرائیل علیہ السلام ہے کہ بڑا شریف ہے میرا وہ فرشتہ بڑا پیارا ہے میرا وہ فرشتہ آگے اللہ کہتا زی قوت بہت سٹنٹ والا ہے بہت پاور والا ہے علمہ شدید القواہ ایک جگہ پر یہ کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ویری پاور فل ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں شریف بھی ہے پاور فل بھی ہے بلکہ آپ کو یہ سنا ہمارے مسلمانوں میں ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ دراصل قرآن کریم جو اللہ بیچ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاؤ قرآن علی کے پاس لے کر جاؤ لیکن جبرائیل ایڈریس بھول گئے اور انسٹیڈ آف علی کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور ایک دن نہیں ٹوینٹی تھری ایئرس تک وہ رونگ ایڈریس پر جاتے رہے باللہ من ظالم ایسے بھی لوگ ہیں تو برحال قرآن کریم نے ڈیفنس کیا ارے میرا وہ فرشتہ تو بڑا شریف ہے اور زی قوہ وہ سٹرنٹ اور پاور والا ہے اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتنا سٹرنٹ دیا ہے ایسا پاور دیا ہے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس سکس ہنڈرڈ ونگز ہے چھ سو بازو ہے اور ان میں سے صرف دو بازو کو اگر وہ کھول لے تو پوری ورلڈ کو وہ کور کر لیں دو بازو اتنے بڑے ہیں out of six hundred اتنے بڑے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پوری ورلڈ کو وہ دو بازو کے ذریعے سے کور کر لیں گے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت ہے اور قرآن کریم سے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم لوت پر لیواقت کی وجہ سے آداب آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان کو پٹک ڈالو تو جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک ونگ پر ایک بازو اوپر پوری قوم لوت کو اٹھا لیا وہ پوری زمین وہ علاقہ جتنے لوگ تھے سب کو اٹھایا زمین کے ساتھ میں اور اٹھا کر اوپر لے گئے اوپر لے گئے اوپر لے گئے یہاں تک کہ فرشتے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سب اوپر آئے تھے تو اس قوم کے جو جانور تھے ان کی ہم نے آواز سنی ہے قوم کے جانوروں کی ہم نے آواز سنی اوپر لے کر گئے اور اس کے بعد انہیں ٹرن کر دیا اور ایسا ٹرن کیا اور زمین پر پٹکا ہے کہ وہ زمین کے اندر سب کے سب اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیے گئے اور سب کو تباہ اور برباد کر دیا گیا اور جس علاقے میں جن لوگوں کو ان قوم لوت کو تباہ اور برباد کر دیا گیا کہا ایسا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ سب کر کر دیے گئے پانی وہاں پر آ گیا اور وہی ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر قوم لوت کو ختم کر دیا گیا تھا تو یہ جبریل علیہ السلام کی طاقت ہے جس کو قرآن کہتا ہے دی قوتن ذي قوة عند ذي العرش مكين کہ جبریل علیہ السلام رہتے کہاں پر ہے عرش والے کے پاس اللہ اپنے پاس ان کو رکھتا ہے آگے فرمایا مطاعن سمع امین کہ میرے جبریل تو ایسے ہیں جن کی ہر ایک اطاعت کرے ہر ایک ان کو فالو کرے اور اتنا ہی نہیں وہ امانتدار ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے کیونکہ اگر خیانت والا انسان ہوگا یا کوئی خائن بچ میں ہوگا تو یہ سورس کمزور پڑ جائے گا قرآن پر لوگ آبجیکشن کریں گے اس لئے اللہ نے فرمایا فرمایا کہ وہ تو امانت دار ہے اور امین اور ٹرسٹ وردی ہے یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورس نمبر ون جن کے ذریعے سے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ ہے مفسرین کرام نے ایک عجیب بات لکھی آپ کو بتلاتا چلو جبر علی سلاۃ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو پوری لائف میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام ٹویلف ٹائمز آئے ہیں بارہ مرتبہ جبرائیل علی السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس اونلی ونس صرف ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فور ہنڈریڈ ٹائمز آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فور ہنڈریڈ ٹائمز آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فورٹی ٹو ٹائمز آئے ہیں بیالیس مرتبہ فورٹی ٹو ٹائمز آئے اور یہ جبرائیل علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کے پاس ففٹی ٹائمز آئے پچاس مرتبہ آئے اور یہ جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ٹین ٹائمز آئے دس مرتبہ آئے اور اب سنو یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوئنٹی فور تھاؤزن ٹائمز آئے ہیں چوبیس ہزار مرتبہ جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ٹوئنٹی فور تھاؤزن ٹائمز اس فرشتے کے ساتھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے بلکہ صاحب جامع المعجزات نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اللہ کا جب جب بھی تمہیں آرڈر ملتا ہے تم اس کمانڈ کو اوبے کرتے ہوئے فوراں نکل جاتے ہو اور اسے پورا کرتے ہو جبرائیل مجھے یہ بتلاو کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا بھی وقت آیا ہے کہ اللہ کا کوئی آرڈر ملا ہو اور اس آرڈر کے ملنے کے بعد میں جب اس کے پورا کرنے کا ٹائم تھا تو تمہارے پاس اتنا کم ٹائم تھا کہ تمہیں بہت سپیڈ کے ساتھ تیزی کے ساتھ پریشانی کے ساتھ بہت جلدی جا کر اسے کمپلیٹ کرنا پڑا اور تم نے خود فیل کیا کہ بہت ہی سٹرسفل کام ہے اور بڑی محنت کے ساتھ جا کر تم نے اس کام کو پورا کیا ایسا زندگی میں کبھی ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا میری لائف میں فور ٹائمز ہوا چار بار ایسا ہوا ہے کہ آرڈر ملا ہے اتنا لیٹ آرڈر ملا ہے اور اتنا جلدی مجھے وہ کام کرنا پڑا ہے لیکن اسی اللہ کی مدد تھی تو میں نے وہ کام پورا کر دیا پہلی مرتبہ سیدنا حضرت ابراہیم سلاۃ وسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کو منجنیک پر بٹا کر آنکھ میں ڈالنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے ابراہیم ابھی آگ میں جا رہے ہیں ابھی میں آگ میں جا رہے ہیں وہ آگ میں گر رہے ہیں اور اللہ مجھے آرڈر دیتے ہیں کہ میرے اے جبرائیل میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے جاؤ جبرائیل جلدی سے جاؤ اس سے پہلے کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈال دیا جائے اس آگ ان کو لے کر اس آگ کو باغ بنا دو اور ان کو ایک ایسی جگہ پر ڈال دو ایسے اس آگ کی کیفیت ہو جائے کہ وہ آگ باغ بن جائے اور میرے خلیل کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اتنا شورٹ ٹائم تھا کہ وہ اولیڈی اچھال دیے گئے ہیں اور آگ میں جا رہے ہیں مجھے آرڈر ملا یہ آگ باگ بن جائے میں تیزی کے ساتھ میں گیا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو سپورٹ دیا ہے اور وہ آگ باگ بن گئے اور میں اس کام کو میں نے مکمل کر لیا کا دوسرا واقعہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے چھوڑی ان کے ہاتھ میں ہے اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو لٹا دیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے والے ہیں بالکل ہاتھ میں نائف موجود ہے اور بالکل بھی ہے سلوٹر کرنے والے ہیں گردن پر لٹا دیا گیا ہے اور پکڑ کر بالکل اب زبا کرنے والے ہیں ابھی وہ نائف گردن پر لگنے والی ہے مجھے آرڈر ملا کہ جبرائیل اس سے پہلے کہ خلیل اللہ زبی اللہ کو زبا کر دے اس سے پہلے کہ وہ باپ اپنے بیٹے پر چھوڑی چلا دے جنت کا دنبا لے کر جاؤ اور اس سے پہلے کہ وہ چھوڑی چلے انہیں روک کر یہ دنبا پیش کر دو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا شارٹ سپین آف ٹائم تھا لیکن اللہ کا حکم تھا اللہ ہی کی مدد آئی میں دنبا لے کر گیا اور اس سے پہلے کہ وہ چھری چلتی قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْعِ الْعَدِيمِ دنبا وہاں پر پہنچ گیا اور کہہ دیا گیا ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اس دنبے کو سبا کر دیا جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں آن ٹائم پہنچ گیا اور میں نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر دی تیسرا واقعہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ تیسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا دشمن تھے اور ان کو کوئے میں ڈالنے کے لیے پوری پلاننگ کر چکے تھے انہوں نے اٹھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا ڈیپ ویل ہے جس کے اندر انہیں ڈالا گیا ہے ادھر بھائیوں نے اپنے حضرت یوسف السلام کو اچھالا ادھر اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اے جبرائیل میرے یوسف کو بھائی ان کے بھائی کوئے میں ڈال رہے ہیں جلدی جاؤ جلدی جاؤ سپورٹ دو یوسف کو اس سے پہلے کہ وہ کوئے میں گر جائے کوئے میں سے کوئی پتھر نکالو اور آرام سے میرے یوسف کو بٹھا دو اللہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں آرڈر ملا ہے میں تیزی سے گیا یوسف علیہ السلام ابھی کوئے میں نیچے جا رہے تھے میں اندر پہنچا میں نے ایک سٹون نکالا ایک پتھر نکالا اسے سائیڈ پر رکھ کر بڑے پیار سے یوسف کو وہاں پر بٹھا دیا میری تیسری ڈیوٹی بھی کامیاب اب چوتھا سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جبرائیل بتاؤ ایسے کون سے واقعے ہیں انہوں نے کہا تھا چار چوتھا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چوتھا واقعہ پیش آیا تھا وہ تو آپ ہی کے لیے پیش آیا تھا اور یہ وہ موقع تھا جب غزوہ احد کا موقع تھا اور دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا آپ کا دندان مبارک نکل گیا دانت آپ توڑ گیا خون نکل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کو زخمی کر دیا گیا ہے میرے محبوب کے منہ سے خون نکل ہے خون کی کلیاں ہو رہی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے اے جبرائیل جلدی جاؤ جلدی جاؤ اور اس سے پہلے کہ وہ خون زمین پر گر جائے اس سے پہلے کہ وہ خون زمین پر گر جائے جبرائیل اسے جا کر اپنے ہاتھوں میں لے لو جبرائیل اس خون کو زمین پر گرنے نہ دینا جا کر اسے اپنے ہاتھوں میں لے لو اور جبرائیل اگر یہ خون زمین پر گر گیا گیا تو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم جس زمین پر یہ خون گر جائے گا قیامت تک نہ اس پر کوئی درخت اگے گا نہ سبزہ اگے گا نہ گھاس اگے گا جاؤ جبرائیل جاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور بلیڈ ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ خون زمین پر گر جائے میں وہاں پر پہنچ گیا اور میں نے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے تو برحال میں بات کر رہا تھا کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے سورس نمبر ون حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور آپ نے دیکھا کیسے پاورفول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا تاکہ کوئی اوبجیکشن نہ کرے کسی کو اعتراض نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے اس میں پہ خیانت ہوئی ہو یا کسی اور نے لے لیا ہو یا رونگ ایڈریس پر چلے گئے ہو قرآن کریم نے سب کچھ سب کچھ کلیئر کر دیا تو یہ ہے پہلا سورس سورس نمبر ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آ گیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پہنچایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا اور صحابہ نے پھر پورے دنیا کے اندر قرآن کو پھیلا دیا وہ مختلف ممالک میں نکل گئے دین کو لے کر قرآن کو لے کر اسی کی برکت میں نے کہا آج یہ قرآن اور اسلام ہمارے پاس بھی ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک دنیا کے کونوں میں پھیلتا رہے گا تو جو دوسرا سورس ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اس سیکنڈ سورس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا یا اوبجیکشن کیا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی جملہ کہا تو اللہ نے خود ڈیفنس کیا اور اللہ تبارک و تعالی ایسا ڈیفنس کرتے ہیں کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کچھ بھی مت کہنا اور اللہ تعالی نے باقاعدہ آیات کریمہ نازل کر کر دے اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بتلایا ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ڈیفنس بھی کر دیا اور اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے بڑے بڑے صحابہ کے واقعات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوا آیات کریمہ نازل ہو گئی اٹھائے اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ کو نازل کر دیا حضرت عمار کی شان میں حضرت زید کی شان میں اور نہ جانے کتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں باقاعدہ آیتوں کو نازل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور ان کے سٹیٹس کو واضح کر دیا بہت تفصیل ہے اس میں لیکن صرف وہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی تھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلو اور یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نادل کی گئی اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا ہوا اعتراض تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ڈیفنس کیا کہ خبردار ابو بکر کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہ بولے ابو بکر تو ابو بکر ہے اور قرآن کریم نے ان کی شان میں آیتوں کو نازل کر دیا تاکہ سیکنڈ سورس بھی آتینٹک ہو جائے اس میں بھی ذرہ برابر کسی کو آبجیکشن نہ ہو کیونکہ سورس جب ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے پورا سسٹم ڈیفیکٹڈ ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان آیات کریمہ کو نازل کیا اور میں نے کہا ابو بکر تو ابو بکر تھے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اور حضرت خدیجہ کے مال سے اسلام کی بہت بہت نصرت ہوئی ہے اور بہت فائدہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے کہ لوگوں دنیا میں جس نے بھی میرے اوپر جو بھی احسان کیا اس کا ریٹرنز میں نے اسے دے دیا کوئی میرے اوپر احسان کرتا ہے میں احسان کا بدلہ چکا دیتا ہوں لہذا جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا سب کے بدلے چکا دیئے سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر نے جو میرے اوپر پر احسان کیے ہیں اس کا بدلہ نہ میں نے چکایا ہے نہ میں چکا پاؤں گا میرے ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ تو میرا پروردگار ادا کرے گا یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں بھی جب ایک سوال اٹھا اللہ نے ڈیفنس کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک سب سے بڑا کام یہ تھا اللہ نے مال دیا تھا اور اس مال کے ذریعے سے ہمیشہ اس کی فکر میں رہتے کہ وہ صحابہ کرام جو ایمان لے آئے ہیں لیکن غلام ہیں سلیوری میں ہیں تو وہ جاتے جا کر پیسے دیتے اور ان صحابہ کرام کو آزاد کر دیتے اور انہیں لے کر آتے ایسے تقریباً ایک روایت کے مطابق بارہ اور ایک دوسری تاریخ روایت کے مطابق تیرہ بارہ یا تیرہ غلام ہے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی حالت میں اپنے مال سے خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا اور انہی میں ایک ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے امیہ بن خلف کے غلام ہے اور یہ امیہ اتنا ظلم کرتا تھا اتنا مارتا تھا میں نے اس دن فجر کی نماز کے بعد آپ کو کہا کہ یہ امیہ جب مار مار کر تھک جاتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر بچوں کے سکوٹ کر دیتا تھا کہ تم انہیں مارو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے مار کھا رہے ہیں لیکن زبان پر احد احد کا نعرہ ہے کہ میرا مولا تو ایک ہے اللہ تو ایک ہے اسی خدا کی وحدانیت اور توحید کا اقرار ان کی زبان پر ہے ایک مرتبہ یہ امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہا تھا اور حضرت بلال چلا رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے زبان پر احد احد کا نعرہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گدر ہوا ہے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ بس وہی پرانی سٹوری امیہ مار رہا ہے بلال کو بلال کی زبان پر احد احد ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بہت نرم دل تھے جب انہوں نے یہ سنا بے چین ہو گئے سیدھے امیہ کے پاس چلے گئے اور امیہ کو کہا کہ امیہ بلال پر ظلم مت کر بلال پر ظلم مت کر امیہ نے کہا کہ ابو بکر بلال میرا غلام ہے میں جو چاہے کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چل میں خرید لیتا ہوں بلال بلال کو بلال مجھے دے دے میں اسے خریدتا ہوں تاکہ پھر تو اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے امیہ نے کہا کہ ابو بکر خریدنا ہے تو آئی ایم ریڈی ڈیلنگ ہو جائے ابھی سودا کر لیتے ہیں لیکن سودا یہ ہوگا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا کافر تھا وہ لیکن بہت انٹیلیجنٹ ویری ٹیلنٹڈ اور بہت ہوشیار تھا ڈیل یہ کر رہا ہے وہ امیہ یا ابو بکر تمہارے پاس جو وہ غلام ہے جو بڑا مشہور ہے ویری ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ ہے وہ مجھے دے دو اور پلس ایک ہزار درہم لوں گا ون تھاؤزینڈ سلور کوئنس اگر تم یہ دو چیزیں دیتے ہو تو یہ بلال تمہیں دینے کے لیے تیار ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی محبت میں اور مسلمانوں کی محبت میں کہہ دیا کہ امیہ ڈن میں یہ ڈیل کے تیار ہو اور یہی ڈیل ہوئی ہے کہ وہ غلام گیا ایک ہزار درہم دیے اور ریٹرن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید خرید لیا کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو خرید لیا میں نے بلال کو خرید لیا اور اسے اللہ کے لیے میں آزاد بھی کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے بہت دعائیں دی تو برحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کام یہ تھا غلاموں کو خریدو اور اللہ کے نام پر آزاد کرو یہ جو کام کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو یہ اچھا نہیں لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے ابو قحافہ اور یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے لیکن جس وقت یہ آبجیکشن کر رہے ہیں ابھی وہ اسلام نہیں لائے انہوں نے ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے اللہ کی دی ہوئی دولت اور نعمت ہے اس کو اس طرح ویسٹ کر رہے ہو کیا فائدہ ہوتا ہے تمہیں ان غلاموں کو آزاد کر کے اگر مال خرچ کرنا ہے اور اچھے کام میں لگانا ہے تو ادھر مال دو جہاں تمہارا نام ہو لوگ تمہارا ذکر کرے تم لوگوں میں ویل فیمس ہو جاؤ ایسی جگہ پر مال کو خرچ کیا جائے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں تمہیں کیا فائدہ ہوگا کیوں تم اس طریقے سے ویسٹ آف منی کر رہے ہو کیوں ایسی جگہ پر پیسے کو خرچ کر رہے ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے یہ سوال کیا اور اوبجیکشن کیا ادھر ابو قحافہ اعتراض کرتے ہیں ادھر ہمارے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ ابتغاء وجه ربه ولسوف يرضى نازل ہو گئی کہ ابو بکر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور ان غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں یہ ابو بکر تو بڑے متقی ہے یہ اپنے اندر تقوی کو ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے مال کو پاکیزہ کر رہے ہیں اور ہاں ابو بکر صرف اور صرف ان غلاموں کو اللہ کے راستے میں اسی لیے آزاد کرتے ہیں ہے کہ ان کا پروردگار راضی ہو جائے اس لیے ابو بکر کے عمل پر اوبجیکشن نہ کرنا میرا ابو بکر ابو بکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی حالانکہ اوبجیکشن کرنے والے باپ تھے باپ بیٹے کو پوچھ سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ ابو بکر کے بارے میں کوئی یہ کہے اللہ نے ڈیفینس کر دیا تو میں یہی پروف کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ جو یہ دو سورسز ہے ویری امپورٹنٹ ٹو سورسز حضرت جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین جب کبھی بھی کسی نے ان کے اوپر اعتراض کیا اوبجیکشن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس بھی بتلایا اور اوبجیکشن کرنے والوں کو جواب بھی دے دیا اسی لیے میں نے وہ حدیث پاک پڑھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو اللہ کی تمہارے اوپر لانت نازل ہو اللہ کی تمہارے اس فیلے بد کی وجہ سے تمہارے اوپر لانت نازل ہو اور ہاں آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علانیہ طور پر گالیاں دیتے ہیں اور گالی دینے کو اپنے لیے ثواب کا باعث سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے صحابہ کا مقام ہمیں سمجھنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ اللہ علیہ مجمعین یہ دونوں جو بہت سورسز ہے اسلام کے ہم تک پہنچنے کے ہمیں ان کی عزت نصیب فرمائے قدردانی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عملی زندگی نصیب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 ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما نولا بڑے گنہگار و خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں مہینوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے پروردگار عالم تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا دیکھتے دیکھتے آدھا رمضان مکمل ہو گیا مولا دوسرا ادا بھی نکل جائے گا لیکن اے اللہ ہم اپنی غفلتوں سے ابھی تک باز نہیں آئے ہیں اب تک ہم سے گناہ ہوئے ہیں ہو جاتے ہیں اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت ہے لیکن مولا اسی روزے کی حالت میں ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں غیبت بھی کر دیتے ہیں تیری نافرمانی کے کام بھی کر دیتے ہیں اللہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے مولا تیرے سوا کوئی در نہیں تیرے سوا کوئی گھر نہیں تو ہی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اللہ معاف فرما دے اور رضا مندی کا فیصلہ فرما دے مولا ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائیں دائمہ مستمر رہ نصیب فرما دے جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو ختم کر دے جو مقروض ہے غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ ایک بنا دے نیک بنا دے آپس میں جوڑ اور پیار اور محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کرنے والا بنا دے اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بے اولاد ہے انہیں سالے اولاد نصیب فرما دے اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے دین کے دائی بنا دے ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ہمارے والدین پر رحم فرما دے بڑے لاڑ پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے بہت تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائی ہے اللہ اگر وہ زندہ ہے خوشیوں میں رکھنا نعمتوں میں رکھنا ان کی ہر بیماری ختم کر دے ہر پریشانی دور کر دے اور اے اللہ ہمارے والدین کو دنیا میں بھی ہستا ہوا رکھنا آخرت میں بھی ہستا ہوا رکھنا اور اے ہمارے پروردگار ہم میں سے وہ لوگ جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اے اللہ اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے اسے اپنا مرحوم باپ یاد آتا ہے اسے اپنی مرحوم ماں یاد آتی ہے اللہ مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں عالی مقام نصیب فرما دے الہ العالمین امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے کہ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا تیری رضا مندی کے کام کرنے والا بنا دے مولا ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے اللہ ہم نہ بھی آئے تو پکڑ پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے اور اللہ شیطان کے شر سے اور نفس کے سرور سے عبادت فرما دے مولا کریم ہماری زندگی کا کوئی کوئی بھروسہ نہیں ہے پتہ نہیں کبھی آنکھیں بند ہو جائے نہ جانے کب ہمارا بلاوا آ جائے ایک دن وہ آنے تو ضرور والا ہے مولا جب سب کچھ ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے اللہ اس نازو گڑی میں اس موت کے وقت میں اس ملک الحاضری کے وقت میں اللہ تو ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ کبھی کبھی رات کے سناتے میں خیال آتا ہے کہ مولا ایک دن آئے گا ہمارے گھر سے ہمارا جنازہ نکلے گا مولا ہماری ماں بہنیں بچیاں رو رو کر ہمیں الوداع کر رہی ہوگی اور اللہ ہمارے جنازے کو قبرستان لے جایا جائے گا اے اللہ وہاں قبرستان میں قبر کا گڑا ہمارے لیے تیار ہوگا اے اللہ یہ ہمارے دوست یہ ہمارے رشتے دار و اقربا یہ سب ہمارے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے اور مولا پھر یہ سب بڑے پیار سے ہمیں اس قبر کے گڑے میں ڈال دیں گے مولا یہ تو مٹی ڈال ڈال کر چلے جائیں گے لیکن اللہ اس کے بعد تو ہوگا اور ہم ہوں گے اے اللہ اس وقت تو ہماری حفاظت فرما دینا اللہ تیرے عذاب سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما دے مولا ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں تجھے ہم نے بہت ناراض کیا ہے اور اللہ تو دوسری طرف ہم کمزور بھی ہیں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے عذاب کو برداشت کر سکے الہ العالمین عذاب قبر سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے اللہ ہمارے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے بلکہ مولا جب ہمارا جنازہ حاضر ہو جائے ہماری نماز جنازہ کے لیے اچھے لوگوں کو بھیج دینا پیارے پیارے تیرے بندوں کو بھیج دینا ایسے بندوں کو بیچنا مولا کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور تو ہمارے لئے مغفرت کا فیصلہ فرما دے الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا مولا کریم ہماری زندگی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے لیکن مولا جب تک کی جان باقی ہے جب تک زندگی باقی ہے مولا ہمیں تندرستی کی نعمت سے مالا مال رکھنا اللہ آج تو نے تندرستی دی ہے اس تندرستی کی قدردانی نصیب فرما دے اور اے اللہ زندگی میں کبھی کسی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاجی سے بچا دے محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے اور ہم سب سے راضی ہو جا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا اس پیارے نبی کی سچی محبت نصیب فرما اور اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اللہ ہم سب کی جائز تمناوں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتصر وتب مولانا مولا التواب رحیم سبحان رب عما ربی کر